پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے جس نے چارہ بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے ہم ان قریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسا کے صحیفوں میں بھی